ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عارضی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہتا نہیں ہے چاہے وہ دین کا بڑا ہو یا دنیا کا بڑا ہو دین کے جتنے بڑے آئے انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام یہ سب دین کے بڑے ہیں دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر اونچا مقام کسی کا نہیں لیکن وہ سب دنیا سے تشریف لے گئے اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرتاج اولیاء محمد ابن عبداللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے بلکہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا پورا واقعہ تو ہماری روایتوں میں بھرا پڑا ہے کہ آپ کیسے دنیا سے تشریف لے گئے آپ بودھ یا پیر کو بیمار ہوئے مدینت الشریف کا قبرستان جس کو جنت البقی کہا جاتا ہے بقی غرکت کہا جاتا ہے حضرت اس قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر آپ کو درد سر شروع ہوا بہت سخت درد سر آپ نے اپنے سر پر پتی باندھی اور پتی باندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا کے حجر شریفہ میں تشریف لے گئے اور حضرت نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وارا راسا میرا سر یعنی مجھے بہت درد سر ہے اتفاق یہ کہ اسی وقت میں حضرت عائشہ کو بھی درد سر تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سر پر پتی باندھے ہوئے تھے جو میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں میرا سر دیکھ کر آپ نے بہانہ بنا لیا مجھے سر درد ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میرا درد سر ہے حضرت نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے واقعتاً میرا درد سر ہے اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کیا عائشہ اگر تیری موت ہو گئی تیرا انتقال ہو گیا تو میں تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا میں تیرے لیے اس سال ثواب کروں گا میں تجھے اچھے سے دفن کروں گا تو ایک عورت کا جملہ جو اپنے شوہر کو ہوتا ہے وہی جملہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہاں تم تو میرے موت کے انتظار ہی میں ہو کل کو میں مروں گی تو دو دن نہیں گزریں گے کہ میرے بستر پر کسی اور کو آپ لے آئیں گے یہ وہ باتیں ہیں جو ایک میاں بیوی کی ہوا کرتی ہے کوئی اور یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بول سکتا اس کے بعد حضرت عائشہ کو کیا پتا تھا کہ میں آج یہ کہہ رہی ہوں حالانکہ میرا نبی ہی چند دنوں میں دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں منگل بدھ جمعرات حضرت بیمار چلے جمعرات کو عشاء کی نماز میں حضرت کو بیماری بہت بڑھ گئی گشی آنے لگی بے ہوش ہونے لگے آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائے مرو ابا بکر نہیں یوسلی ابناس ابو بکر سے کہو کہ میرے جگہ پر نماز پڑھائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کی عشاء سے نماز پڑھانے کھڑے ہوئے حضور کے مسلح پر لیکن صدیق کا جی دل جانتا تھا کہ اس مسلح رسول پر کیسے کھڑے ہوں گے جمعہ کی پانچوں نمازیں بھی پڑھائی سنیچر کی نمازیں بھی پڑھائی اتوار کی نمازیں بھی پڑھائی پیر کے دن فجر کی نماز میں پیر کے دن فجر کی نماز میں صدی کے اکبر نماز پڑھا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہمت نہیں وہ سکت نہیں وہ طاقت نہیں کیا وہاں مسلح تک مسجد تک بھی جا سکے اللہ کے نبی نے اسی عالم میں اپنے حجر شریفہ میں فجر کی نماز بیٹھ کر پڑھی میرے بھائیوں نماز کسی پر معاف نہیں ہے نماز کسی پر معاف نہیں اللہ کا نبی اتنا بیمار ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے آج پیر کا دن ہے دنیا سے جانے والا ہے لیکن اس عالم میں بھی فجر کی نماز پڑھی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ بدن موتا ہو گیا حضرت کا آخری زندگی میں اور بہت دیر تک آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تحجد میں تو حضرت نے آخری زندگی میں تحجد کو بیٹھ کر پڑھا لیکن تحجد تک نہیں چھوڑی نماز کسی پر معاف نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام بہت سخت جملہ فرماتے ہیں بہت سخت حضرت فرماتے ہیں منترک صلاح متعم متعمف فقل کفر بہت سخت جملہ ہے لیکن نبی کا جملہ ہے میں ترجمہ کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا وہ ایمان سے نکل گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ ایمان سے نکل گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی کو اپنا نائب بناؤں اور ان لوگوں کے مکانوں میں جاؤں جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے گھروں میں پڑھ لیتے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر ان لوگوں کے مکان کو آگ لگا دوں جب جماعت کے چھوڑنے پر حضرت کا یہ عالم اتنے سخت اور اتنا غصہ ہے تو جو جان بس کر نماز چھوڑ دے اس کے اوپر حضرت کتنا غصہ ہوتے ہو نماز دین کا اہم ستون ہے فلاح خیر الحافظہ وہ حافظ اگر صلاباتی وسلات الوسطی وقم اللہ قانتین اللہ کہتا ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے یا جو آدمی نہیں پڑھتا مقدر کی روزی تو اللہ کی طرف سے فرشتہ دونوں کو دینے آتا ہے نماز پڑھی اس کو بھی نماز نہیں پڑھی اس کو بھی دونوں کو دینے کے لیے آتا ہے لیکن جب وہ فرشتہ نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں روزی رکھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس نے تیرے آج کے فریضے کو ادا کیا ہے فجر کے اس کی آج کی روزی میں برکت دینا فرشتہ دعا کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میری آج کی روزی میرے مقدر میں پچاس روپے تھی لیکن وہ پچاس روپے پچاس ہزار کا کام کر دیں گے اللہ اس دن میں آنے والی بیماری سے بچا لیں گے ایکسیڈنٹ سے بچا لیں گے حالات سے بچا لیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے پچاس روپے کی برکت رہے گی شام کو میرے پچاس روپے گھر میں رہیں گے اور بے نمازی کے ہاتھ میں جب وہ وہ روزی رکھتا ہے تو فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا تو آج کی اس کی روزی میں برکت نہ دینا فرشتہ بد دعا کرتا ہے آج کی اس کی روزی میں برکت نہ دینا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کو بھی روزی تو ملی لیکن اللہ وہ حالات پیدا کر دیتے ہیں وہ پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں وہ مصیبت پیدا کر دیتے ہیں کہ دن بھر میں آنے والی روزی اسی کے حوالے بلکہ کے قرض دار ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت امام صاحب کا جملہ ہے فرماتے المال و راہن و غادی مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے شام کا فقیر صبح کو مالدار اور صبح کا مالدار شام کو غریب مال قابل اعتماد چیز نہیں ہے بلکہ میرے نبی علیہ السلاط وسلام نے دنیا کا طلبگار دین کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر جس نے دین چھوڑا اور دنیا ہی کا طلبگار بنا اور ہائی دنیا ہائی دنیا کرتا رہا اس کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا جیفا و طالب قلعہ بہت بہت سخت بات حضرت فرماتے ہیں دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کا طلب کرنے والا اس کے پیچھے پڑنے والا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑنے والا یہ کتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کتا ہے کتے کو میرے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مردار چیز اس کو مل جاتی ہے چپ کے چپ کے خود کھا لیتا ہے دوسروں کو نہیں بلاتا دنیا کا طالب بھی چپ کے چپ کے دنیا کو حاصل کرتا رہتا ہے کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا دن میں بھی کھاتا رہتا ہے رات میں بھی کھاتا رہتا ہے دنیا کا طالب بھی نہ رات کی پرواہ نہ دن کی پرواہ حلال و حرام کی تمیز نہیں جائز ناجائز کی تمیز نہیں اور بس وہ اسی میں مگن ہے کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے یاد رکھو مالداری کا نام دولت نہیں ہے ہم غلط سوچ رہے ہیں دنیا کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مصنوی میں لکھا ہے دنیا کس کو کہتے ہیں دنیا فرمایا دنیا دولت کا نام نہیں ہے دنیا نام ہے کا خواہشات کا انسان کے پاس پانچ روپے ہو لیکن وہ پانچ روپے کے لیے دنیا کا دار بنا ہوا ہے یہ دنیا ہے اور کروڑوں روپے ہو لیکن اللہ کی یادوں میں بسا ہوا ہے وہ آخرت ہے ہم دنیا کا معنی بہت غلط سمجھ لیتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو غوث العظم سے مشہور ہے لکھا ہے کہ بڑے بیپاری تھے ہول سیل بیپاری تھے کپڑوں کے ایک مرتبہ خبر ملی اطلاع آئی کہ حضرت تمہارا پانی جہاز تمہارا اسٹیمر جو کپڑے لے کر آ رہا تھا وہ ڈوب گیا حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے مراقبہ کیا اور اس کے بعد فرمایا الحمد دوسرے دن خبر ملی کہ حضرت وہ جو پانی جہاز ڈوبا ہے وہ اسٹیمر جو ڈوب گیا وہ تمہارا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے آپ کا تو صحیح سالم آ رہا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے فرمایا الحمدللہ مریدوں نے پوچھا کہ کل ڈوبنے پر بھی الحمدللہ آج نکلنے پر بھی الحمدللہ بس یہی الحمدللہ للہ آپ پڑھتے رہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہ ڈوبنے پر پڑھا نہ نکلنے پر پڑھا جب تم نے کل مجھے خبر دی کہ پانی جہاز تمہارا ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں اس کے غم میں میرا دل اللہ کی یادوں سے غافل تو نہیں ہو گیا میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا ہے میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا الحمد اور آج جب تم نے مجھے خبر دی کہ تمہارا پانی جہاز صحیح سالم آ رہا ہے پھر میں نے اپنے دل پر نظر کی کہ کہیں خوشی میں میرے اللہ سے میں غافل تو نہیں ہو گیا میں نے دیکھا کہ میرا دل خوشی میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے میں نے اس پر الحمدللہ للہ پڑھا دنیا پر نہیں میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا ہے یا نہیں تو نماز میرے بھائیوں کسی پر معاف نہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے جا رہا ہے آج ہم درد سر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں معمولی بخار میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ میری اور آپ کی شکایت کر رہا ہے عجیب طرح پر شکایت ولادیات وبہا فلمو ریات قدہ فلم صبح فافر نبی نہ فوسط نبی جمع ان انسان دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اور جب وہ دوڑنے لگے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی آنکھ کی قسم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راک کی قسم گوروں کی صفات کی اللہ قسم کھا رہا ہے اور اس قسموں کے بعد اخیر بھی اللہ کہتا ہے ان انسان لربی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نا ہے ہاں ہاں بہت نا شکرا اس کو کھانا کھانے کے بعد اپنا رب یاد نہیں آتا اسے دعا یاد نہیں آتی اسے پانی پینے کے بعد اللہ کے حمد یاد نہیں آتی حالانکہ وہ اللہ قادر ہے اس رب کو دیکھیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب تم کھانے کا نوالا اٹھا رہے ہو کھانے کا نوالا غور کیا کبھی دو نلیاں چل رہی ہے ہماری ایک کھانے کی ایک سانس کی تم نے نوالا اٹھایا بنایا اور منہ میں رکھا ہمارے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ اٹھا کر منہ میں رکھے آگے چبا کر سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لکمے کو اتارنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے کون اتار رہا ہے اگر وہ اللہ چاہتا تو اس لکمے کو سانس کی نلی میں ڈال دیتا سانس بند ہو جاتا روح نکل جاتی ایک دانہ کھانے کا کھاتے کھاتے اگر سانس کی نلی پر چلا جاتا ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے ہم فوراً پانی مانگتے ہیں ایک دانے کے اوپر انسان کا عالم یہ ہے اگر پورا نوالا سانس کی نری میں اللہ ڈال دے تو انسان کا کیا ہوگا فرمایا اگر اسی پر تو غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آئے گا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناپ پر ایک نلکی ہوتی ہے ہم اس کو نال بولتے ہیں نال یہ سوکھ جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے اس کو نکال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نال کو اور اس نلکی کو کیوں بنایا علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی نال اور نلکی سے ماں کا خون جو ہوتا ہے حیض والا بچہ جب پیٹ میں آ جاتا ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے اور وہ جو حیض والا خون ہے اللہ اس کو فلٹر کر کے فلٹر کر کے اسی نال اور نلکی کے ذریعے سے بچے کی غذا بناتا ہے وہ خون بچے کے پیٹ میں جاتا ہے اس لیے اللہ نے یہاں نلکی لگی پائپ لائن لگائی سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کھانے کے لیے پینے کے لیے منہ بنایا تھا اور یہ منہ ماں کے پیٹ میں بھی موجود تھا تو وہاں بھی تو یہیں سے کھلا سکتا تھا تو نے ماں کے پیٹ میں یہاں سے نہیں کھلایا بلکہ ناپ سے بھیجا اے اللہ تیری حکمت کیا ہے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے بزرگوں کو لکھا ہے ان اللہ تعالی الحم اعلی کلوی اللہ نے ہمارے قلب پر القا کیا یہ سر سقطی رحمت اللہ علیہ کا الہام ہے فرماتے ہیں میرے بندے میرے بندے یہ تری غذا جو خون بن رہا ہے وہ خون ناپاک ہے اور تو اس زبان سے میرا نام لینے والا ہے دنیا میں جانے کے بعد اس مبارک زبان سے تو میرا نام لینے والا ہے اس پر میں ناپاک خون کو نہیں بھیجوں گا دیکھیے المان نے لکھا ہے کہ اے اللہ کے بندو اللہ نے تمہاری زبان کو ماں کے پیت میں گندے خون سے پاک رکھا تم دنیا میں آنے کے بعد حرام کے لکموں سے گندی کیوں کر رہے ہو حرام کے لک میں ناجائز لک میں اس سے تم اپنی زبان کو کیوں گندی کر رہے ہو غلط باتوں سے اپنی زبان کو کیوں گندی کر رہے ہو گالی گلوز کر رہے ہو گیبت کر رہے ہو برائی کر رہے ہو اللہ کی نافرمانیاں پر زبان لگی ہوئی ہے میرے بھائیوں اپنی زبان کی قدر کرو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے یہ زبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر سوال فرمایا یا رسول اللہ ازنی وقت صرف اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت میں لمبی تقریر سننا نہیں چاہتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا املک کا کلسانت اے انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ کامیاب ہو جائے گا ساری دنیا کے فتنے زبان سے ساری دنیا کے فتنے اپنی زبان کو قابو میں رکھ اللہ کے حبیب کا گزر ہوا بخاری شریف کی روایت ہے دو قبروں کے اوپر سے حضرت ٹھہر گئے وہاں اور فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ چلا رہے ہیں اندر میں وہ شور کر رہے ہیں پھر اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے بھی ہو کس بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے فرمائے ان میں سے ایک پیشاب سے قطروں سے نہیں بچتا تھا آج ہم صحیح استنجا نہیں کرتے علماء نے لکھا ہے کہ قبر کا عذاب پیشاب سے اور گندگیوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہوتا ہے ہم جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پیشاب کر لیتے ہیں استنجا کے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی امام غزالی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں پیشاب کرنے وہ بیٹھے تو پیشاب میں خون آیا بجائے پانی کے خون آیا شیخ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مجھے پیشاب میں خون آیا مریدوں نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر کو حکیم کو طبیب کو بتا دیں فرمایا نہیں کوئی ضرورت نہیں پھر جب دوسری مرتبہ پیشاب ہوا تو اسی طرح خون آیا فرمایا اب بھی خون آ رہا ہے فرمایا ڈاکٹر کو بتا دے فرمایا نہیں اس کے بعد خود بزرگ نے فرمایا تم جانتے ہو مجھے خون کیوں آیا فرمایا اپنے جب چل رہے تھے تو ایک آدمی نوجوان ہتھتا کتا کوئی مجبوری نہیں اور وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا میرے نبی کی سنت کو اس نے توڑا اس کا میرے قلب پر اثر ہوا اور میرا پیشاب خون میں بدل گیا اللہ اکبر ایک بزرگ ایک آدمی کو کھڑا کھڑا پیشاب کرتا دیکھ رہا ہے اور اس کی طبیعت پر اتنا اثر ہے کہ اس کا پیشاب خون سے بدل گیا آج میرے گھر میں میرا بیٹا زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن میری پیشانی پر بل نہیں آ رہا آج میرے گھر میں میری بچیاں اور میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے لیکن میری پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے میرا گھر قرآن سے ویران ہے کوئی قرآن پڑھنے والا گھر میں نہیں لیکن پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے میرے گھر میں دو رکعت نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے میرا نبی کہہ رہا ہے جس مکان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہو اس کا مکان قبرستان ہو گیا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے بچاؤ جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے اگر تم بھی نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر قبرستان ہو جائے گا میرے گھر میں بے نمازی ہے میرے گھر میں شریعت کی بغاوتیں چل رہی ہے میرے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے اور میرا بیٹا خوب مزے لے کر کے دیکھ رہا ہے فلم لیکن باپ ہے کہ اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بچہ اچھا دیکھ رہا ہے میرا بچہ فلا کر رہا ہے ایک موبائل ہے اور اس موبائل پر بیٹا خود بھی دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ کو بھی بتا رہا ہے اپنی بہن کو بھی بتا رہا ہے اپنے چھوٹی بھائیوں کو بھی بتا رہا ہے لیکن اس کے باپ کے سر پر جوں تک نہیں رہتی کہ افسوس میرے گھر میں برائیوں کا دھیر لگا ہوا ہے میرے بھائیوں لوگ یوں کہہ رہے ہیں گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی ہم نے خود ہی ختم کر دی ہم نے تو اپنے گھروں کی برکتوں کو خود ہی ختم کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جو ابھی کا مکان ہے حضرت عائشہ نے پردہ لٹکایا تھا اور اس پردے پر گھوڑے کی تصویریں تھی گھوڑے کی اللہ کے نبی واپس ہو گئے گھر میں نہیں گئے حالانکہ سفر سے آئے تھے تھکے ہوئے اور کون سا سفر معمولی سفر نہیں ساڑھے نو سو کلو میٹر کا سفر کر کے آئے تھے تبوک اور پردے پر گھوڑے کی تصویر دیکھی حضرت مسجد میں چلے گئے حضرت عائشہ دوری فرمایا میں معافی چاہتی ہوں اللہ کے ابھی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی فرمایا تو نے جو پردہ لٹکایا ہے حالانکہ حضرت کا خود کا اپنا مکان ہے آپ کی بیوی ہے فرمایا یہ جو تو نے پردہ لٹکایا ہے اس پر تصویر ہے زندہ جانور کی جس مکان میں تصویریں ہوتی ہے اس مکان میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو اس مکان میں رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ اتار دیا کاٹ دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہ فرمایا کپڑا ٹکڑے ہو جاوے منظور ہے لیکن میرے نبی کی ناراضگی منظور نہیں آج میرا نبی ہمارے گھروں سے کتنا ناراض ہے ہماری زندگیوں سے کتنا ناراض ہے ہمارے گھروں میں کتنی جاندار تصویریں پڑی ہوئی ہے بلا وجہ کے ہم نے اپنی تصویریں کھنچوا کر رکھی ہے شادی کے موقع پر ایک فیشن ہو گئی تصویر کھچوانے کی ایک مجبوری کی شکل ہے کہ مثلا انگلینڈ ہے کینیڈا ہے اور وہاں وہ لوگ تصویر مانگتے ہیں یہ مجبوری کی شکل ہے اور ایک بلا مجبوری کے کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں لیکن ایک فیشن ہو گئی تصویریں کھچوانا اللہ کے نبی علیہ سلاط و سلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ تصویر کھچواتے ہیں اور جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان تصویروں کو لائے گا اور یہ کہے گا اس میں روح ڈالو تم میری مشابہت کر رہے تھے ہم اس کو زندہ کرو وہ نہیں کر پائے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا ہاں میرے بھائیوں خواہشات کتابیں نہ بنو لا من آہد کم حتہ یقون ہوا ہو تباہ لما جیتو بھی کما کال صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات نبی کے تابے نہ ہو جائے آج میں نے اپنی خواہشات نبی کے تابے نہیں کی نبی کی سنت کو میری خواہشات کے تابے کی میں چاہتا ہوں نبی کی سنت میری میں جو چاہتا ہوں میرا قرآن وہ کہے میں چاہتا ہوں میری شریعت وہ کہے میں جو چاہتا ہوں میرے نبی سے روایتیں دن دون کر نکالو اور اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کرو میں جس طرح چاہوں شریعت ویسے چلنی چاہیے میں شریعت کتابیں نہیں بنوں گا ایک مفتی کو سوال پوچھا جاتا ہے تو اس انداز سے پوچھا جاتا ہے فتوا میرے فیور میں آئے اور حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر شریعت کتابیں ہمیں خود ہونا چاہیے نہ بہن کی میراث کے مسئلے ہیں نہ بھائیوں کے میراث کے مسئلے ہیں نہ یتیم کے مال کے مسئلے ہیں میرے حبیب نے ایک بہت لمبی روایت نقل فرمائی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے چودہ نشانیوں والی روایت نقل کی ہے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا جبکہ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سے سمجھیں گے ٹیکس اور امانت میں خیانت ہوگی اور لوگ وقف کے مال کو اپنی ملکیت سمجھیں گے وقف کے مال کو اپنی ملکیت آج وہ دور آ گیا کہ وقف کے مال کو اپنی ملکیت سمجھا جا رہا ہے اور فرمایا گانا بجانا عام ہو جائے گا آج دیکھ لیجئے ہر موبائل پر گانا بجانا بج رہا ہے رنگ ٹون گانے بجانے کا رکھا ہوا ہے مسئلہ سنو مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے کہ اگر تم نے اپنے موبائل پر گانے کا رنگ ٹون رکھا بعض لوگ کہتے ہیں کمپنی دیتی ہے غلط ہے کمپنی پوچھتی ہے آپ کو آپ لیں گے تو دیں گے ورنہ وہ آپ کو دینے نہیں آتی وہ تو آپ کو پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ اس رنگ ٹون کو رکھیں گے اگر آپ نے آن کا بتن کیا تو ہوگا ورنہ کمپنی آپ کو نہیں دیتی آپ نے خود سلیکٹ کیا اس کو مولانا نے لکھا ہے کہ جس نے اپنے موبائل پر رنگ ٹون گائن کا رکھا اور کسی نے آپ کو فون کیا تو اس کو آپ کا گانا سننا پڑ رہا ہے چونکہ اس نے فون کیا ہے بات کرنے کے لیے تو آپ کا گانا سننا پڑ رہا ہے جتنی دیر آپ کے رنگ ٹون کا گانا اس کو سننا پڑا مجبوراً اتنی دیر کا اس کا گنا بھی تمہاری فہرست میں لکھا جائے گا آج ہماری زندگی کے ٹھکانے نہیں ہیں ہم کہاں دوسروں کے گنا کو سر پر لے رہے ہیں کتنوں کے گنا کو ہم اپنے سر پر لے رہے ہیں اللہ ہی معاف فرمائے میرے جوانوں میرے جوانوں جوانی ڈھلنے والی ہے ہم اسی طرح نہیں رہیں گے کل کو برہا پہ ہم پر آ جائے گا ہم نے بروہوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا اور ہم نے جوانوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا انگلینڈ کی دھرتی پر مجھ سے ملنے والے ایک صاحب اللہ نے دولت کا دھیر دے رکھا تھا اللہ اکبر دولت کا دھیر تھا پینتیس سال کی عمر تھی اور کینسر کی بیماری ہو گئی وہ گاڑی اس کے پاس تھی ایک نہیں ایسی تو کئی گاڑیاں اس کے پاس تھی پینتیس سال کی عمر کینسر کی بیماری ہو گئی اور چھ مہینے میں ساری دولت کو چھوڑ کر اللہ کا پیارا ہو گیا ہم نے جوانوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا ہم نے بروہوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا ہم نے عورتوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا اور ہم نے مردوں کو بھی قبر میں اترتے دیکھا موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے میرے جوانوں یہ جوانی ڈلنے والی ہے یہ ختم ہونے والی ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا یوہ شباب یا یہ شباب اے جوانو تم جوانی میں اللہ کو یاد کر لو برہاپے میں اگر تم نوافل نہیں پڑھ پاؤ گے تو بغیر نفل کے پڑے ہوئے بھی اللہ جوانی کے نفلوں کا ثواب مرتے دم تک دیتا رہے گا فرائض تو برہاپے میں بھی پڑھنے لیکن جوانی میں عادت تھی نوافل پڑھنے کی اشراق پڑھنے کی چاش پڑھنے کی اوابین پڑھنے کی تحجد پڑھنے کی اگر جوانی میں عادت تھی اور بڑھاپے میں بیماریوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے اللہ بغیر پڑے ہوئے بھی ہمارے نام اعمال میں روزانہ تعجد کا ثواب لکھتا رہے گا اشراق کا ثواب لکھتا رہے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہو جاتے تھے سیدھے یہ یوں بیٹھنا امام کا اور یوں بیٹھنا یہ تو کبھی کبھی کا مسئلہ تھا ہمیشہ کا معمول نہیں تھا حضرت کا حضرت سیدھے بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ میں اس کی تعبیر دوں صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے حضرت اس کی تعبیر دیتے اور کبھی حضرت نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضرت بیان فرماتے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا اپنا خواب فرمایا آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے مجھے لے گئے یہ خواب نہیں تھا یہ معراج منامی تھی آپ کی روح نے آسمانوں کا سفر کیا معراج جسمانی ایک مرتبہ جسم کے ساتھ آپ کی معراج یہ ایک مرتبہ ہوئی لیکن روح کی معراج بہت مرتبہ ہوئی فرمایا مجھے دے گئے دو فرشتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے کھڑا ہوا آدمی سوئے ہوئے آدمی کے سر پر پتھر مار رہا ہے اور سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ پتھر لینے جاتا ہے اتنے میں پھر سر اچھا ہو جاتا ہے پھر یہ مارتا ہے اللہ کے نبی فرماتے یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو دیکھا ایک آدمی سویا ہے اس کو یہاں سے کینچی سے کات رہے یہاں تک یہاں سے کات رہے یہاں تک یہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کاٹتے ہیں پھر یہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو کاٹتے فرمایا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو آگے چلے تو دیکھا کہ ایک تنور ہے نیچے سے چورا اوپر سے تنگ دیکھ کی طرح اور آگ جل رہی ہے اور آگ جوش مارتی ہے تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں فرمایا کیا ہے یہ فرمایا آگے چلو ہم آگے چلے تو دیکھا کہ خون کی نہر ہے اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کو پتھر مارتا ہے وہ اندر گر جاتا ہے فرمایا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو میں آگے چلا تو دیکھا کہ ایک درخت ہے مجھے اس درخت پر چڑھایا اس میں دیکھا کہ ایک بہترین قسم کا محل ہے اور کچھ عورتیں اور مرد ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو مجھے آگے لے گئے تو اس سے بھی خوبصورت ایک مکان اب میں نے وہ پوچھا کہ اور یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو دیکھا کہ ہے اور آگ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بہت دکھا دیا آپ نے تم دونوں ہے کون بتاؤ مجھے بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں یہ میکائل ہے آپ کی امت کو جو عذاب ہونے والا ہے وہ آپ کو دکھایا گیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے فرمایا مجھے وضاحت کرو یہ جو کچھ آپ نے دکھایا تو فرمایا وہ جو پہلا آپ نے دیکھا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا قرآن دیا تھا میں اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں بے تو یہ بات جو ہے بہت دردے کی اللہ کہے گا میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا قرآن دیا تھا تم نے دن میں اس پر عمل نہیں کیا اور راتوں میں سوتے رہے نہ رات میں قرآن پڑا نہ دن میں اس قرآن پر عمل کیا جو قرآن کے علم کی توہین کرے گا اللہ مرنے کے بعد اس کو یہ سزا دینے والا ہے پھر فرمایا کہ وہ جس کا جبرا کاتا جا رہا تھا وہ کون ہے فرمائے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ بڑے سمجھتے تھے اچھے سمجھتے تھے حاجی صاحب ہے کاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں مبلک صاحب ہیں یہ لوگ کبھی جھوت نہیں بولتے اور وہ سب سے زیادہ جھوت بولتا تھا اور لوگ اس کو سچا سمجھ کر اس کے جھوٹ کو پھیلاتے تھے دنیا میں اللہ آپ کی امت کے ایسے لوگوں کو یہ سزا دینے والا ہے اور وہ جو تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں یہ ان کو سزا ملنے والی ہے اور وہ جو خون کے نہر میں ایک آدمی کو دیکھا فرمایا یہ آپ کی امت کا سود کھور ہے سود کھانے والا ہاں میرے بھائیوں شادیوں کے بہانوں پر سود سے پیسے نہ لو سادہ نکاح کرا دو اپنی بیٹیوں کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچ سو آدمیوں کو کھلاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاحوں پر یہ طریقے نہیں اپنائے تھے آج میرا بھائی اپنی بیٹی کے نکاح پر صرف اپنا نام کرنے کے لیے سود پر پیسے لے رہا ہے سود کیا ہے قرآن نے اعلان کر دیا کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ سے مقابلہ کیا اور اللہ سے مقابلہ آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سود بدترین عادت ہے معاف فرمائے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے ترویدی شریف کی روایت ہے سود کا ایک درم کھانے والا ہمارے اصطلاح میں چند روپیے سود کے لینے والا اپنی ماں سے پرائے سے نہیں اپنی ماں سے بتیس مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گنا ہے امت سود میں مبتلا ہے صرف اپنا نام کمانے کے لیے شادیوں میں سود پر پیسے لے رہی ہے اللہ ہماری فادر فرمائے فرمایا وہ جو خون کے نہر میں ہے وہ سود ہے اس کی وہ سزا ہوگی اور وہ جو آپ نے دیکھا کہ بہترین بنگلہ ہے وہ جنت ہے اور اس کے بعد جو دوسرا بنگلہ تم نے دیکھا وہ تمہارا مکان ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے حضرت نے فرمایا مجھے دیکھ لینے دو فرمایا وقت نہیں آیا مرد بعد وقت ہے اور وہ جو آگ تھی وہ جہنم ہے اور اس پر جو آدمی تھا وہ جہنم کا دربان ہے مالک اور یہ مالک کبھی کسی سے نہیں ہنستا مہراج میں جب حضرت تشریف لے گئے تھے تو جبریل نے ملاقات کرائی مالک سے لیکن مالک تب بھی نہیں ہنسے جبریل نے فرمایا اللہ کے حبیب اگر یہ فرشتہ ہنستا تو آپ کے ساتھ ہنستا آپ کے ساتھ نہیں ہنسا کسی کے ساتھ نہیں ہنسے اتنا سخت دل بنایا ہے اتنا سخت مزاج بنایا ہے یہ پورا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا امت کے حالات بتائے گئے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی نوجوان تھا شادی میری نہیں ہوئی تھی میں مسجد نبی میں سوتا رہتا تھا صاحب اپنے خواب بیان کرتے تھے مجھے بھی خوشی ہوتی تھی اور میرے بھی جی میں آتا تھا میں بھی کوئی خواب دیکھوں تو میں بھی حضور کو بتاؤں میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے اور ایک آگ بتائی اور اس میں اس آگ سے ڈر گیا بھرک گیا میں بھاگنے لگا ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا بھاگو مت میں ٹھہر گیا بس اتنا سا میں نے خواب دیکھا پھر میں نے ان دونوں آدمیوں کو پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ کی کیا ہے میری آنکھ کھلی اب میں نوجوان تھا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضرت کو اپنا خواب بتاؤں تو میں نے اپنی آپا سے اپنی بڑی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوز محترمہ ہے اور ہم سب کی ماں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا آپا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم اللہ کے نبی سے پوچھ لینا جب خواب پوچھا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا نعم العبد عبداللہ عبداللہ بڑا اچھا جوان ہے بڑا اچھا لڑکا ہے لوکان یوسلی فلین رات میں دو چار رکعت پل لیا کرے رات میں دو چار رکعت پل لیا کرے محدثین نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو آگ سے ڈر گیا جہنم کی آگ دیکھ کر فرمایا جو آدمی رات میں تحجد پڑھے گا اللہ اس کے قلب کو مضبوط بنا دیتا ہے وہ دنیا میں کسی سے پھر ڈرتا نہیں یہ تحجد کی فضیلت ہے افسوس ہماری زندگیوں سے نماز غائب ہو گئی نوافل تو بہت دور کی بات فرائض تک ہماری زندگیوں سے غائب ہو گئی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تھی ان کی موت اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں بچائے ہم نے دیکھا ان کو سنا ان سے متعلق کہ ان کی موت اخیری زمانے میں جب موت آ رہی تھی تو کفر کے کلمات بولتے بولتے موت آئی نماز اللہ کا اہم فریضہ ہے اسے کبھی نہ چھوڑو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پر ہی اپنے حجرے میں اور اپنا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھا حضرات صاحب کرام نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر پھر اندر آ گئے مسکرانے کی وجہ کیا تھی جب اپنے مسلح پر صدیق کو دیکھا تو نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا اور اب جا رہا ہوں تو میری پوری جماعت تیار ہے اور یہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرض نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا اس پر حضرت مسکرائے نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مکان میں تشریف لائے حضرت کو دیکھا فرمایا حضرت طبیعت بڑی اچھی ہے آج تو فرمایا جی فرمایا میں مقام سلح پر جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو جو مدینے سے تھوڑے قریب میں ایک جگہ تھی فرمایا اچھی بات ہے جا کر آؤ صدیق اکبر وہاں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا صدیق دورے دورے آئے سیدھے کمرے میں گئے چادر اڑائی تھی چادر ہٹائی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ مرحوم کی پیشانی پر بوسا دے سکتے اپنا باپ ہو اپنا استاد ہو اپنا شیف ہو اپنی ماں ہو اپنی خالہ ہو اپنی پھوپھی ہو تو میت کے سر پر پیشانی پر بوسا دے سکتے اور اس کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا اجماع اللہ علیہ کا موتین اللہ کے حبیب اللہ آپ پر دو موت کبھی جمع نہیں کرے گا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی شریعت بھی مٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد ایک لمبا خطبہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں محدثین ایک سوال کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت کا انتقال ہو گیا تو صدیق تو یہ دیکھ کر گئے تھے کہ طبیعت بڑی اچھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ مرتے وقت انسان کے چہرے پر نیک اعمال کا نور ڈال دیا جاتا ہے ایک انسان جو ہوتا ہے اس کا نور ڈال دیا جاتا ہے صدیق اکبر نے اسی نور کو صحت سمجھ لی یہ صحت نہیں تھی نیک اعمال کے اثرات تھے یاد رکھو نیک عمل کے اثرات نور ہیں اور برے عمل کے اثرات کالا پن ہے ظلمت ہے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مٹکا لے گئے مٹکا کہ حضرت نہر میں پانی میٹھا ہے اور مٹکے میں پانی بھرتے ہیں تو کروا ہو جاتا ہے حضرت نے مراقبہ فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد یوں فرمایا کہ دعا کرو اللہ قبر والے کی مغفرت کرے لوگوں نے فرمایا حضرت ہم تو مکے سے متعلق پوچھ رہے ہیں اور آپ قبر والے کے لیے فرمائے یہ مٹکا کسی قبر کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کا اثر مٹی میں آیا اور مٹی سے مٹکے میں آیا اور مٹکے سے پانی میں آیا اور انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں کے اعمال مٹی میں بھی منتقل ہوتے ہیں امام بخاری کی مٹی سے کئی وقت تک خوشبو آتی رہی آج بھی اگر تم عہد میں چلے جاؤ عہد میں چلے جاؤ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال ہو گئے آج بھی خوشبو آ رہی ہم نے سونگی ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ سونگی آج بھی خوشبو آ رہی چودہ سو سال گزر گئے اور کئی صحابہ کی قبروں پر ہم نے آج بھی خوشبو سونکھی نیکیوں کا اثر بھی ہوتا ہے برائیوں کا اثر بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیک بناؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کو ذلیل نہ کرو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ پرایا ہو کسی کو گرانے کی فکر نہ کرو کسی کا بچ... کسی کی بچی کے توڑنے کی فکر نہ کرو کسی کے سماج کو کسی کے مکان کو توڑنے کی فکر نہ کرو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ہنسی بھی پسند نہیں کوئی ہنستا ہے تو ہم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ کب روئے اور مجھے خوشی ہو ہم اتنے گرے ہوئے اخلاق پر آ چکے ہیں ہمارا سماج اور معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں کسی کا ہنسنا بھی پسند نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ہنستا دیکھتے تو دعا دیتے ازحق اللہ سنت جاؤ اللہ تمہیں ہنستا رکھے اور ہم کسی کو ہنستا دیکھ کر یہ دل میں سوچتے ہیں کہ آج یہ ہنس رہا ہے اللہ کرے کہ کل کو رونے والا ہو جائے میرے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے اپنا ایک جھگڑا بیان کیا اور جھگڑا بیان کرنے کے بعد میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی وہ تمہارے بھائی ہے معاف کر دو درگزر کرو اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا لوگوں کو پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کیا ستانے والوں کو بھی معاف کیا سارے لوگوں کو معاف کر دیا تم اسی نبی کے ماننے والے ہو معاف کر دو تو ان کا جملہ سنو وہ کہنے لگے معاف کرنا تو درکنار میں تو بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کینسر کی بیماری دے دے یہ ہماری گراوٹیں ہیں یہ ہمارے بد اخلاق ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین بدنام ہو گیا اللہ اکبر ہمارا دین ہی سے بدنام ہوا ہی لوگوں سے ہمارے برے اخلاق سے ہماری تجارت صحیح نہیں ہم تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں ہم اپنے کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کاروبار میں بزنس میں تجارت میں دھوکہ دیا وہ میرا نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے کاروبار غلط ہم اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں جبکہ بیوی کے حقوق ہیں آج ہمارا جوان دوستوں سے پارتیاں کر رہا ہے دوستوں سے مزے کر رہا ہے اور بیوی پر ظلم کر رہا ہے دوستوں سے ہنسی مزاق سے مل رہا ہے اور بیوی سے وہ محبت نہیں میرا جوان باہر بیٹھ کر خوب باتیں کر رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ منہ چڑھا کر بات کر رہا ہے نہ ماں باپ کی تعظیم نہ بیوی کے حقوق نہ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے بھائیو ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہمارا دین اکرام مسلم سکھاتا ہے ہماری زندگیوں میں نماز ہو ہماری زندگیوں میں علم ہو ہماری زندگیوں میں ذکر ہو اللہ کو یاد کرنے والے ہو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے زندہ اور مردہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک لاش پری ہوئی ہے اسے کچھ نہیں اگر میں نے اور آپ نے بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا تو اس مردار میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہم صرف چل رہے ہیں باقی اندر سے مایا اور محبت ختم ہو چکی ہے اللہ کی آج ہمارے دل ویران ہے ویران یاد رکھو میرے بھائیوں اے سی میں سونے سے سکون نہیں ملتا اچھا اچھا کھانے سے سکون نہیں ملتا سکون اللہ کی یادوں میں ملتا ہے اللہ کی یادوں میں نمازی کو جو سکون ملتا ہے وہ اے سی میں سونے والے کو نہیں ملتا آج اے سی میں سونے والے کا حال بھی یہ ہے کہ وہ بھی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی ہے وہ ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے لیکن اسے نیند نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ نیند دینے والی تو اللہ کی ذات ہے ہسانا اور رلانا اسی کا کام ہے آج چونکہ اللہ کی یادیں نہیں رہی اس لیے ہنسنے کے لیے ڈرامے کی سیدیاں لاتے ہیں ہنسنے کے لیے وہ ڈرامے کی سیدیاں دیکھتے اور ہنستے ہیں ہوا حق ہوا اب کا اللہ کہتا ہے میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں ان ڈراموں کی سیدھی کو دیکھ کر تمہیں وقتی طور پر ہنسی آئے گی لیکن یہ ہنسی مسکراہٹوں کی ہوگی اس ہنسی میں بھی دل تو رو ہی رہا ہوگا اس لیے کہ دل کا سکون تو اللہ کی یادوں سے ملتا ہے جہاں اللہ کی یاد نہیں وہاں سکون کہاں مل سکتا ہے وہ حق وہ اب کا وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو تم چپ کے چپ کے راتوں میں گنا کر رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے گنا کیا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ارے تیرے ماں باپ نے تجھے گنا کرتے نہیں دیکھا تیری بیوی نے تجھے گنا کرتے نہیں دیکھا لیکن تیرا رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے جو یوں کہہ رہا ہے لا سنتم والا مجھے نیند بھی نہیں آتی مجھے اون کا جھونکا بھی نہیں آتا مسا علسلات والسلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے تجھے کبھی نیند نہیں آتی تو سوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا تیرے سوال کا جواب میں کل دوں گا تو آج کاچ کی دو بوتلیں لے کر سو جا مسا السلام نے دو ہاتھوں میں کچ کی بوتل لے لی سو گئے ظاہر سی بات ہے کہ نیند میں اتا پتا کہاں رہتا ہے دونوں بوتلیں ٹوٹ گئی صبح اٹھے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی مسا تم ایک رات کی نیند میں دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے اگر تیرا رب سو گیا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا یہ تکرا جائے گی ایک ٹرافک لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ کے خطرات ہو جاتے ہیں اگر رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا یہ تکرا جائے گی یہ مر جائے گی یہ مٹ جائے گی اس لیے تیرے رب کو نیند بھی نہیں آتی تیرے رب کو تیرے اللہ کو جھونکا بھی نہیں آتا بلکہ حدیث میں ہے کہ جب ساری دنیا سوتی ہے اور سب بادشاہوں کے ساری عورتوں کے سارے تمہارے پرائم منسٹر کے اور تمہارے سی ایم کے اور تمہارے دنیا کے جتنے وزراء اور بادشاہ ہیں سب کے دروازے رات میں بند ہو جاتے ہیں میرا رب کا دروازہ رات میں بھی کھلا رہتا ہے دنیا میں کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے اس کی خوشامد اس کی خوشامد تب جا کر کلکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اس کی چاپلوسی کرو تب جا کر سی ایم کے پاس پہنچتے ہیں اس کی خوشامد کرو تب جا کر پی ایم کے پاس پہنچتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے میرے پاس آنے کے لیے کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے تو رات میں میرے سامنے کھڑا ہو جا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ اور میرے سامنے سس دے کر دو چار اور میرے سامنے پیشانی رگر اور پھر تم اس سے مانگ میں بغیر واسطے کے تیرے دل کی مراد کو پوری کر دوں گا اس کا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے وہ راتوں میں بھی بلکہ راتوں میں تو وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل میں مستقفر ہے کوئی معافی کا مانگنے والا اسے معاف کروں حل میں مستغذک ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جس کو روزی دوں ہے کوئی عزت کا چاہنے والا میں اسے عزت عطا کروں کم نصیب ہے ہم کہ میرا رب دینے پر آیا اور ہم تھندے سانس بستر میں سو گئے تحجد تو درکنار کتنے میرے جوان ہیں کہ جنہوں نے طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت بھی نہیں دیکھا ہوگا ہاں ان کی آنکھیں ہی طلوع آفتاب کے بعد کھلی ان کی فجر کی نماز غائب ہو گئی میرے بھائیو ہمارے سیدنا عبد القادر جینانی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم مر گیا اور مرنے کے بعد اللہ نے زندگی کا سوال نہیں کیا پوری زندگی نے صرف یہ پوچھ لیا کہ اس موت سے پہلے جو نماز تھی زہر کی تھی اثر کی تھی مغرب کی کوئی بھی نماز تھی میرے بندے تو نے اس نماز کو کیوں نہیں پڑھا تو اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے بیماری اور ہے مجبوری اور ہے برین ہیمریج اور ہے لیکن اچھا خاصا تھا نماز نہیں پڑھی اور انتقال ہو گیا صرف ایک نماز سے متعلق پوچھ لیا کہ تم نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی جب ایک نماز کا جواب نہیں دے سکتے تو زندگی کی نماز کا جواب کہاں دے سکتے حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تین سوال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جب تک تو ان تین سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہاں تک میرے پاس سے ہٹ نہیں سکتا ہے پہلا سوال میں نے تجھ کو جوانی دی تھی کہاں لگائی بہت خطرناک سوال ہے میں نے تجھ کو جوانی دی تھی کہاں لگائی اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا اللہ کی یادوں میں یا اللہ کی بغاوتوں میں فلم کے دیکھنے میں ناجائز چیزوں کے دیکھنے میں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت لینے میں اجنبی عورتوں پر نگاہ اٹھانے میں تیرا رب تو قرآن میں یوں کہہ رہا تھا کہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلنا کسی پر نظر نہ اٹھانا اور تو دن بھر نظروں سے دیکھتا رہا اجنبی عورتوں کو تیری جوانی تو نے کہاں لگائی اس سوال کا جواب ہم اللہ کو کیا دے سکتے دوسرا سوال ہوگا میں نے تجھے دولت دی تھی اس کو کہاں خرچ کی کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جواب بڑا خطرناک ہے یہ سوال ہی بڑا خطرناک ہے اس کا کیا جواب دیں گے ایک بزرگ سے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے دل میں سوچا کہ اگر کوئی عمل پیش کروں گا تو اللہ ہر عمل میں کھوت ہے کچھ نہ کچھ تو ملاوت ہے عمل کیا پیش کرو فرمایا ہاں میں نے پوری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا اللہ ہی کو مانتا رہا اسی کو سجدے کرتا رہا توحید ہی تو دل میں کہنے لگے کہ چلو اللہ کو میں جواب دو اللہ میں توحید کو لے کر آیا توحید تیرے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا تھا فرمایا اچھا ایک مرتبہ تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہوا تھا تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہوا اس وقت تیرا رب کہاں گیا تھا تو نے رب کو یاد نہیں کیا تھا تو نے تو دودھ کی طرف کہا کہ دودھ سے درد ہوا آج ہم سب کی زبانوں پر یہ صحیح باتیں فرمایا اس وقت تیری توحید کہا گئی تھی بس اسی پر پکڑ ہو گئی ایک بزرگ سے متعلق اور بھی امام گزالی نے واقعہ لکھا ہے یا کسی اور بزرگ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے پان کھا کر کے کتے پر پچکاری ماری اور یہ کہا کہ ہولی کے موقع پر سب رنگین ہیں تو یہ کسی نے رنگین نہیں کیا یہ کہہ کر اس پر پچکاری ماری اللہ نے اسی جملے پر پکڑ کر کے یوں فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کی مشابہت اختیار کی تھی جو میری بغاوت پر چل رہے تھے کسی پر پکڑ ہو گئی اللہ سوتا نہیں ہے وہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے بندے کو دل دیتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو اللہ اگلی قوموں پر عذاب اتارتا تھا وہ تم پر بھی اتار سکتا ہے لیکن نہیں اتار رہا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے سمت کے لیے بہت رو رو کر دعائیں کی بہت تڑپا ہے بہت رویا ہے ایک رات تو اتنے روئے مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ جبریل آئے اللہ کو رحم آیا اور فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو پوچھو کیوں رو رہے ہو ت فرمایا اللہ تو نے جو یہ کہا کہ میں تیری امت کو عذاب دوں گا اس پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت اس کو کیسے برداشت کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھیجا انا سنرزی کفی امتی کا میرے پیغمبر اتنا غم نہ کرے میں تمہیں اتنا دوں گا تمہاری امت کے بارے میں کہ تم راضی ہو جاؤ گے والا سو فیوتی کا رب کا فتح ہوگا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو میرا نبی کیا جواب دیتا ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مسلمان امتی جنت میں نہ چلا جائے وہ نبی تو تمہارے لیے رات دن رو کر گیا اس نے سب کچھ قربان کیا وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پر گیا دروازے کو دستک دی فاطمہ نے کہا کون فرمایا تیرے ابا فرمایا ابا جی اور بھی کوئی ساتھ ہے فرمایا عمران ابن حسین ہے فرمایا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا فرمایا بیٹی بہت دیر لگی فرمایا ابا جی ایک ہی کپڑا پردہ کرنے کا تھا آپ اکیلے ہوتے تو مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن پرایا آدمی عمران ساتھ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے یہ ایک ہی کپڑا تھا اس کو میں نے دھو کر ڈالا تھا وہ میں جلدی جلدی لائی یہ گیلا ہے پانی والا ہے میرے پاس کپڑا نہیں میرے بھائیوں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے چہرے پر دیکھا پسمرتا اور کملایا ہوا کمزور سا چہرہ فرمایا بیٹی چہرہ بہت کمزور ہے بیمار ہو فرمایا نہ ابا جی دو دن سے کھانا گھر میں کچھ نہیں ہے نہ میرے پاس نہ علی کے پاس علی دو دن سے جا رہے ہیں کام نہیں مل رہا ہے حسنین بھی بھوکے ہیں اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بیٹی اگر تمہیں دو دن سے نہیں ملا تو تمہارے نبی تین دن سے بھوکے ہیں تمہارے باپ کو تین دن سے کھانا نہیں ملا ہمیں وقت پر خدا کھانا کھلا رہا ہے فوتی قسمت ہماری کہ ہمیں کھانے کے بعد کی دعائیں یاد نہیں ہمیں وقت پر اللہ سلا رہا ہے پھوتی قسمت ہماری کہ ہمیں سونے اور اٹھنے کی دعائیں یاد نہیں ہمیں وقت پر ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے فتی قسمت ہماری کہ ہمیں پانی پینے کے بعد کی دعائیں یاد نہیں ہمیں الحمدللہ تک کا لفظ ہمیں یاد نہیں رہا میرے بھائیوں وہ نبی ایسا تھا اگر وہ دعا کر دیتا اس کے لیے کھنچے اتر سکتے تھے کھانے کے وہ دعا کر دیتا اس کے لیے کپڑوں کے تھان اتر سکتے تھے وہ دعا کر دیتا وہ پہاڑ سونا بن سکتا تھا وہ دعا کر دیتا زمین اپنے خزانوں کو سامنے کر دیتی وہ مستجاب الدعوات تھا وہ اللہ کا پیارا نبی تھا وہ اللہ کا پیارا بندہ تھا وہ جو مانگتا ملتا جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی دے دی ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہو سکتا ہے وہ دنیا میں جو مانگتا وہ ملتا لیکن نبی نے نہیں مانگا فقر و فاقہ کی زندگی برداشت کی اس لیے فقر و فاقہ کی کہ اگر میں تمول ایش کھانے پینے میں زندگی گزاروں گا تو میرے غریبوں کو تسلی کون دے گا امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے میرا نبی بھوک بھی برداشت کر گیا پیاس بھی برداشت کر گیا موتے کپڑوں میں بھی زندگی گزار گیا صرف امت کی تسلی کے لیے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی کو سکرات ہوئی سکرات بخاری شریف کی روایت حضرت نے پانی منگوایا اور یوں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور فرمایا یہ عائشہ ان نل موت سکرات عائشہ موت کی بہت سختی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے لیکن میں نے جب اپنے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات تو نیکوں کو بھی ہوتی اللہ والوں کو بھی ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے عام محدثین نے جواب یہ دیا کہ سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ جنت کے جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا اس میں عبادت میں تھوڑی کمی رہ گئی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے اس لیے رب کریم تھوڑی سی سختی ڈال دیتا ہے اور سختی ڈال کر اس کے بہانے وہ درجے کو بلند کر دیتا ہے ہمارے حضرت گنگوہی نبر اللہ مرکز فرماتے یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات اس لیے ہوئی کہ آپ کو تو سارے ہی مقام مل گئے تھے کعبہ حسین آپ کو بنایا گیا جنت کی چابی آپ کو دی گئی شفاعت قبرا آپ کو دیا گیا قیامت میں آپ یہ شفاعت فرمائیں گے اور حساب شروع ہوگا سارے مقامات آپ کو دے دیے گئے ابھی کون سے مقام کی ضرورت تھی حضرت کو جو سکرات دی گئی وہ اس لیے کہ اگر امت میں کسی کے باپ کو کسی کی ماں کو کسی کے بچے کو کسی کی بیوی کو کسی کے شوہر کو اگر سکرات ہو تو وہ پریشان نہ ہو اور اپنے نبی کو یاد کر لیں اور یوں سوچے کہ اگر میرے باپ کو سکرات ہوئی تو کیا ہوئی میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی میری ماں کو سکرات ہوئی تو کیا ہوا میرے نبی کو بھی تو ہوا تھا امت کی تسلی کے خاطر میرا نبی سکرات کی سختی بھی برداشت کر دیا امت کی تسلی کے خاطر یہ کیسا نبی تھا جس نبی علیہ السلاط علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سب کچھ برداشت کیا لیکن اس اسی نبی کا دین آج کوڑیوں میں تھیتروں میں بیچا جا رہا ہے اس نبی کا دین ویران ہو رہا ہے اس نبی کا دین مسکین اور غریب ہو رہا ہے آج اپنی اولادوں پر رونے والے موجود ہیں آج اپنی بیوی کی بیماریوں پر آنسو بہانے والے موجود ہیں آج اپنی اولاد کی بیماریوں پر رونے والے موجود ہیں لیکن میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا اور پانی کی طرف بیچا جا رہا ہے اور مسکین ہو چکا اس دین پر رونے والے کوئی نہیں رہے اس دین پر آنسو بہانے والے کوئی نہیں رہے میرے بھائیوں جو اس دین کے لیے روئے گا اور جو اس دین کے لیے چلے گا اور جو اس دین کے لیے اپنی زندگی کو کھپائے گا اور جو اس دین کے لیے اپنے آپ کو لگائے گا اور جو مسلمانوں میں چل کر کے اس دین کی دعوت کو دے گا اپنی زندگی کو بنائے گا دوسروں کی زندگی کو بنائے گا تو اس صورت میں رب کریم اس کی مدد فرمائیں گے اس دنیا میں ان تنسر اللہ اقدام کم اے لوگو اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو ایمان پر جمع دوں گا مجھے ایک واقعہ یاد آیا ابھی قریب زمانے کا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت بڑکا تو آپ کی والد آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا دیولا میں زہر کی نماز کے بعد تدفین تھی دفن بھی دی تھی زہر کے بعد دفن کیا حضرت نے جیسے ہی دفن کیا مولانا نے دفن کرنے کے بعد فوراً چل پڑے سارا مجمع دیکھنے لگا کہ اللہ اکبر ہمارے وہاں تو کسی رشتے دار کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ دیر قبر پر بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں حضرت اتنے بڑے آدمی اور اپنی اہلیہ کی قبر پر بالکل نہیں بیٹھے محبت نہیں تھی اپنی بیوی سے حدیث میں تو آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کر کے گوشت تقسیم کیا جائے یہ امنی آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یہ سنت ہے حضرت فوراً روانہ ہو گئے اور ایک گاڑی کھڑی تھی حضرت گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہوئے اور کہا جلدی گھر لے چلو پھر حضرت نے جملہ فرمایا جانتے ہو میں جلدی کیوں آ گیا فرمائے میرے رشتہ دار مجھ سے ملنے والے مجھ سے تعلق رکھنے والے جس میں ضعیب بھی ہے کمزور بھی ہے برے بھی ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں زہر کی نماز ہو چکی تدفین کی وجہ سے تین بچ چکے یہ سب کھانے کے بیچارے پریشان حال ہیں کسی کا شوگر ڈاؤن کسی کا کیا مسئلہ ان لوگوں کی فکر کی وجہ سے میں گھر چلا آیا انشاءاللہ ان لوگوں کی فکر کرنے کی وجہ سے اللہ میری بیوی کی مغفرت فرمائے گا یہ ہے دین کی سمجھ یہ دین کا شعور اسے دین کا فہم کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ کے راستے میں چلو پھرو اور اللہ کے دین کی محنتیں کرو اور اللہ کے دین کو آباد کرو خود بھی بنو دوسروں کو بھی بناؤ دوسروں کی زندگی میں بھی روح بھرنے کی کوشش کرو دوسروں کی زندگی میں بھی اللہ کا اللہ کی ذکر کو بھرنے کی کوشش کرو دوسروں کی زندگی میں نماز کی محبت بڑھنے کی کوشش کرو دوسروں کی زندگی میں اچھے اخلاق بڑھنے کی کوشش کرو دوسروں کی زندگی میں اللہ کی یادیں بھرو نبی کا دین زندہ کرو اللہ کے نبی کا درد یاد رکھو جہاں اس امت کے فضائل ہے صرف ہم فضائل کے مالک نہیں بلکہ ہم اللہ کے نبی کے آنسو میں بھی نبی کے وارث ہیں اللہ کے نبی کے درد میں بھی نبی کے وارث ہیں اللہ کے نبی کے قرن میں بھی اللہ کے نبی کے ہم وارث ہیں میرے نبی نے اس امت کے لیے بہت رونا رویا یہ امت بھی اب کس امت کے لیے رونے والی بن جائے میرے دو آنسو امت کے درد میں بہیں گے اللہ میری فیملی کو آباد کرے گا میں امت کے فکروں کو لے کر چلوں گا اللہ میری فکر فرمائے گا اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے ولدی نہ جاہدو فینا لنا سب لنا میرے راستے کا جو مجاہدہ کرے گا میں اس کی انگلی پکڑ کے ہدایت میں داخل کروں گا ان تنسر اللہ ینسر سر کم وہ اقدام کم تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا روزی کے دروازوں کو کھولوں گا تمہارے بچوں پر اور اور تمہاری اولادوں پر میں روزی کے دروازوں کو کھول دوں گا اور تمہارے قدموں کو ایمان پر جما دوں گا اس لیے میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں بگڑے ہوئے زمانے میں جہاں سارے لوگ اپنی فکروں میں دوڑ رہے ہیں اپنی فکر میرا پیٹ بھر جائے مجھے عزت مل جائے میرا پیٹ بھر جائے مجھے عزت مل جائے میری زبان میرے لیے میرا پیٹ میرے لیے جہاں میں زند اپنی فکروں میں دوڑ رہا ہوں وہاں کچھ لوگ وہ بھی ہونے چاہیے جو اللہ کے دین کی فکر کرنے والے ہوں جن کی زندگیوں میں اللہ کے دین کی فکر ہو اور جنہوں نے اپنی عزت اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا رب کریم کی طرف سے ان کی آنے والی زندگی بہت کامیابی والی زندگی ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو یہ استماع رہا ہے بہت جلدی سات آٹھ نو کو جو ہمارا استماع ہے کسمبا کا اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے جماعتوں کی شکلیں بنائے میرے بھائیوں وقت نکلتا نہیں ہے نکالا جاتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں ابھی وقت نہیں وقت نکلتا نہیں نکالا جاتا ہے اور اگر ہم ویسے نہیں نکلتے تو موت تو ہم کو خود ہی نکالنے والی ہے اور وہ تو ایسے نکالے گی کہ دوبارہ کبھی دنیا میں آنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس وقت سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ اور اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب لینے والے بن جاؤ اور اس سے پہلے کہ تمہیں کفن پہنایا جائے تم خود حلال کا کپڑا پہننے والے بن جاؤ اور اس سے پہلے کہ تمہیں غسل دیا جائے تم تقوی کا غسل کرنے والے بن جاؤ اور تم عبادتوں کا غسل کرنے والے بن جاؤ اور اس سے پہلے کہ تمہیں قبر کی مٹی میں اتار کر چھپا دیا جائے اس سے پہلے تم گناہوں کو چھپانے والے اور اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ میرے بھائیوں جماعتوں کا کام کس کو بیکار کرنا نہیں ہے کسی کو دھندے سے جدا کرنا نہیں ہے جماعتوں کا کام صرف یہ ہے کہ ہم جماعتوں میں نکال کر اپنی دعوت و تبلیغ میں نکال کر اس کے کاروبار کو دین پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار دینی ہو جائے اس کا ماحول دینی ہو جائے اس کی زندگی دینی ہو جائے اس کا گھر دینی ہو جائے اور وہ دین کے ساتھ زندگی گزارے یاد رکھو جیسے جیو گے ویسے مرو گے ابو سرا راضی پوری زندگی حدیث بیان کر کے گیا حدیث پر مرا امام مسلم پوری زندگی حدیث بیان کر کے گئے حدیث پر مرے ابو یوسف فقہ بیان کر رہے تھے پوری زندگی فقہ پر مسئلہ بتاتے بتاتے موت آئی جیسے جیو گے ویسے مریں گے یا با سفیان انتم تمو تو نہ کما تو شرون انتم کہ کما تمو انتم انتم کہ انتم تمو تو نہ کما تہ یا ابو سفیان تم ویسے مرو گے جیسے جیو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے اور جیسے اٹھائے جاؤ گے ویسے فیصلے ہوں گے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں بہت ٹھیک کریں بہت ٹھیک کریں مرنا ہر ایک کو ہے دین کے بڑے بھی مرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بھی مرتے ہیں دنیا دار بھی مرتا ہے دین دار بھی مرتا ہے عورت بھی مرتی ہے مرد بھی مرتا ہے ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہاں جو ہوں گے وہ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے دنیا ہی دنیا ہے کھا لو پی لو مزے کر لو مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے مرنے کے بعد دوسری دنیا ہے اور اس دنیا میں تمہیں میرے سامنے حاضر ہو کر حساب دینا ہوگا زندگی کا حساب پیسوں کا حساب سارے حساب وہاں دینے اپنی زندگی کو صاف رکھیں پاک رکھیں اور اس کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہم کو دیا ہے اس مدرسے میں نکل کر اپنی زندگیوں کو بنانے والے بنے دیکھو دنیا میں چلو پھرو اللہ کے راستے میں نکلو دنیا کے حالات تم پر کھلیں گے اور تم دیکھو گے کہ کیسے کیسے لوگ بے ایمان ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں وہ ایمان کا سودا کر چکے وہ قرآن کے سودے کر چکے ہیں وہ نبی کی سنتوں کے سودے کر چکے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی جملہ بتایا تھا کہ میں حرم شریف میں حج کے موقع پر بیٹھا ہوا تھا شیخ ابو النظم فرماتے ہیں لوکان نبی یو اگر نبی زندہ ہوتا تو یہ امت آج اپنے نبی کا سودا کر دیتی یہ امت اتنے گرے ہوئے اخلاق پر آ چکی کہ اپنے نبی کا سودا کر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے میرے بھائیوں وفاداری سیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے اور تقوی والی زندگی سیکھو اللہ کو راضی کرنے کی فکریں سیکھو اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرو اس حلقے کے جو ذمہ دار ہیں دادری حلقے کے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دادری حلقے میں جو نوجوان ہیں ان کو محبت سے پیار سے سمجھاؤ اللہ کا دین بتاؤ اور اللہ کے دین کو بتا کر ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکر کرو اور ان کو اللہ کے راستے میں لے چلو جتنی آپ محنت کرو گے ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی چار مہینے کی ترتیب کی جماعتیں بنے گی اور یقیناً اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماحول بنتا چلا جائے ایک ماحول ہمارا آباد ہو جائے گا میرے بھائیوں اسی لیے آج کا ہمارا اجتماع ہوا کہ آنے والے اجتماع کی کچھ محنت ہو میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا آپ کو کچھ باتیں بتانے کے لیے آیا تاکہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانے والے بنے اور اپنے وقت کو قربان کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ ہمارے اس آج کے اجتماع کو اور آنے والے اجتماع کو بے حد قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو آباد اور شاداب فرمائے اور اب تعالیٰ شان ہو اس میں جتنے لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرما دے اور ان کے نکلنے کے بعد اللہ ان کے گھروں کا تکفل فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وصحب اجمعین برحمت یا الحم الراحمین در شریف پر لیجیے اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ اس بستی کو بے حد قبول فرما اس بستی کو بے حد قبول فرما یہاں سے علماء پیدا فرما صلاح پیدا فرما راتوں میں رونے والے پیدا فرما اللہ دین کے زندہ کرنے والے پیدا فرما اللہ حفاظ کرام پیدا فرما اللہ دین کے دائی پیدا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا متی اور فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے رب کریم ان کے نکلنے کو بے حد آسان فرما اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما ہمارے جوانوں کو قبول فرما ہمارے جوانوں کو قبول فرما اللہ ان کو نماز کے شہدائی بنا دے اللہ ان کو تیرے ذکر سے مالا مال فرما دے اللہ تیری یادوں سے مالا مال فرما دے اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن پر مزہ نصیب فرما ذکر کی حلاوت نصیب فرما تیری یادوں کی وسطی عطا فرما اے اللہ فتنے شروع سے ہماری ہماری نسلوں کی ہماری اولادوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما اللہ جن لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا اس میں پختگی عطا فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تکفر اور کفالت فرما ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اللہ ان کے ذریعے سے دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنا اللہ ان کی زندگی بھی بنے اور جہاں جہاں جائیں وہاں تو لوگوں کے لیے زندگی بنے اللہ اس طرح کے اسباب پیدا فرما اللہ اس پورے مجمے کو قبول فرما پورے مجمے کو قبول فرما اللہ اس میں سفید داری والے بھی ہیں تو سفید داری والے سے حیا کرتا ہے اے اللہ ان سفید داری والوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما اللہ اس میں معصوم بچے بھی ہیں جن کے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ہمارے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے اللہ العالمین ہم نے قرآن میں سنا ہے تو نے یوں کہا ایوہ المجرمون اے مجرم الگ ہو جاؤ قیامت میں تیرا اعلان ہوگا اے مجرم جاؤ اللہ تو ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا اتبا اور شیبہ کے ساتھ نہ کرنا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کر دینا ہمیں صحابہ اولیاء تابعین کے ساتھ کر دینا اللہ ہمیں ان کا پچھلگو بنا کر اللہ ہمیں جنت میں بھیج دینا اللہ تو تو یہ بھی کہنے والا ہے یوم تب فما له لہو قربت ولا ناصر اے اللہ جب تو رازوں اور بھیدوں کو کھولنے پر آئے گا تو ہمارا کوئی معین اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے اللہ اب ہمارے رازوں کو نہ کھولنا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا الہ العالمین دین کا کام جہاں جہاں جس طرح پر ہو رہا ہے اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے اللہ ان تمام کاموں میں خیر و برکت عطا فرما ان کی نصرت و مدد فرما اے اللہ جو بیمار ہے شفا دائمہ عطا فرما جو مرغوم ہے ان کی مفرت فرما جو قرض میں ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما جو پریشان حال اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت کے ساتھ رہنے کی اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کے حالات کو دور فرما دے آپ عزت و ایمان کی حفاظت فرما لے اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا اللہ تو اپنے فضل سے نصیب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مجمعے میں جو تیرا مخلص بندہ ہو اس کی امین تجھے پیاری ہو اس کی امین کے ساتھ ہم سب کی امینوں کو بھی قبول فرما امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ اجمعین اجمائن یا